آیت الکرسی اور شیطان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی ایک بوری تھی جس میں وہ کھجوریں رکھا کرتے تھے شیطان آتا اور اس سے کھجوریں نکال کر لے جاتا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اب جب اس کو دیکھو تو یوں کہنا بسم اللہ عجیبی رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ چل اللہ کے رسول کے پاس چل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے اس شیطان کو پکڑ لیا اس نے قسم کھائی کہ میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا پھر جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے قیدی کا کیا بنا میں نے عرض کیا اس نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے جھوٹ بولا اور وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگلی رات وہ دوبارہ آ گیا اور میں نے اسے پھر پکڑ لیا اس نے پھر قسم اٹھائی کہ اب دوبارہ نہیں آؤں گا چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا اور پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے قیدی کا کیا بنا میں نے عرض کیا دوبارہ نہ کرنے کی قسم کھا کر گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے جھوٹ بولا اور وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے اگلی رات وہ پھر آ گیا اب کی بار میں نے اسے پکڑا اور کہا اب میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر رہوں گا اس نے کہا تم مجھے چھوڑ دو اس کے بدلے میں میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتاتا ہوں تم اپنے گھر میں وہ پڑھ لیا کرو تو کوئی شیطان وغیرہ تمہارے قریب بھی نہ بھٹک سکے گا اگلی صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا بنا میں نے وہ ساری بات بتا دی جو اس نے کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی بات کہہ کر گیا ہے اگرچہ ہے جھوٹا